No, تعالیٰ نے تمام انبیاء آقا و امبیاگ آداب صلاح سلام پوسوں کرے اب کل بندے سخت آسان چیز سمجھی کریں لیکن سب کو مشکل چیز یہ

حقیقت آپ ہوئی نے دل کو پاک اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بھی تھوڑی جاگر میں دولت محسوس کرنا ہے بنیاد ساری اللہ تعالیٰ جنگل شان ہو میں پھر انسان کی تعظیم کو کم شروع کیتا ہے رشتے بھی پہلے پیدا ہوں ابلیس بھی پہلے پیدا ہوں لکھن سال بات کام کی علم یہ کو فائدہ ہی ہے ماپیا دیکھا بھی رکھتا ہوں سے ان کیونکہ کہانی اللہ تعالیٰ شروع کی تھی آدم علیہ السلام اگلیس سے امتحان کو کام شروع ہو بنیادی

اللہ تعالیٰ نے پچھو ایک نکلنا کتاب کا فرما ہے لیکن اللہ تعالیٰ سیلا واحد استعمال کی تو اس واسطے مشقت کی نسبت جی وہ اللہ تعالیٰ نے مرد سے منسوخ کی ہے عورت کا ذکر نہیں آنا

کوئی نماز روزہ کوئی کوئی شاید واسطے عبادت واسطے کی اللہ تعالیٰ نے صرف پہلے گل کی ہے دشمن اے تیرا دشمن ہے انہیں تو آپ کو جنا سی معلوم سننا تو خدا کی پہلی ہے سارے دین کی بنیاد وہ ہے دشمن سمجھ اگر دشمن نہیں سمجھا تو نہ سمجھ جی دشمن کو سمجھ گئے پھر سمجھ گا ہوں گل صرف یہ سارے اندر کوتا ہی دکھانی ہے کہ اصا دشمنوں کے اعتماد کر بیٹھے ہیں اتوں مارا جنہ پیا ملتے ہیں سانوں اتوں ملتے جن واسطے اللہ تعالی علیم ذات ہے وہ شیطان کے سارے حلبے ہر کنڈے جان کا کام ہوگا بے آدم کی اولاد نہ جدو آدم نالی تے یہ داس پہلا کرے اگو بھی یہ پھر کمی نہیں کرنی یہ واسطے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف فرما کے تربیت مقصود امت کی رہی یہ آدم السلام میں گھر دس کے کی اولاد میں بچا لوا اس لائن کے فتنے گل اصل ہوتی کی جی بنیادی گل ہوئے سبھا دین دنیا کی سمجھ ہوتے دور جڑا ہے نا آواز دے سر کا آواز سر نہ لو بندے گل پسند نہیں کرتے پڑھو یا کوئی ناک پڑھو جب تک کوئی سر نہ ہو بے سوری گل کو قوم پسند نہیں کرے یہ بھی ایک بڑا عظیم فتن ہے کیوں اگر دین ہو جا تو رب تعالی کی آواز نہیں وہ آواز کو پاک الفاظ بھی جڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ وسلم نے قرآن پاک ہے ورنہ یہ الفاظ کو بھی پاک کلام آواز کو بھی واسطے جی آواز پا کے تو سر دین کی بنیاد تو کے کائنات میں رکھی ہے نا جدو آواز بھی نہیں تو پھر سور سر یہ ساری جو نکلی ہے نا یہ موجودہ دور کا سیکھنا یہی سر سان فلمی دنیا چ لگتی ہے جی کنجرا کو بھی لگتی ہے تو پھر مولویاں کو بھی اساں میں بازار خود کیونکہ لوگ اعتراض پنچ کی کسان سر کے خلاف گل کر چشتی صاحب ساری سور بھی لانے اپنا جواب آپ پہنا بندہ جا کے ہی آ کے گل کر گیا ہے تو سانس سمجھا نہیں گیا علامہ اقبال نے دہڑی اگر اقبال داڑھی نہ منا مسلمانوں واسطے منائیے کافر واسطے نہیں کافر واسطے کیوں منائیے جاسوسی اپنے جاسوسی نظام چلایا ہوا کافی حکومت سارا نظام کافر نہ ہاں، آپ اسلام کے حق سن بظاہر آپ ہے نا وہ خلاف ہو گئے ایک داری شریف واسطے انگریز ہی مطمئن ہو گئے کیوں انگریز نے فتنہ کرنا آپ مولوی کو تے مسلمانوں بھی نفرت مولوی تو یہ حقائق ہے کیوں دیکھو ایک بندہ تھوڑا دشمن ہے دشمن خیر چنگا ہی نہیں اور دشمن دا ہر دشمن دا اپنا اپنا حلبہ ہوں جی ہوں تھی مطلب بھینس ش دو سان لگتا ہے گوشت لگتا ہے اندر کو گوبر سے پیشاب ہی ہوتی ہے ہوں کوئی دشمن آ کے بھی یار تا سین خراب کی گڑی ہے مجھ کالی ہے دبا کر ہوں جدو مجھ دبا ہو جا سی مر سی گوبر کے پیشاب کی وجہ سے گوشت وہی ختم ہو جاتی مجھ گوشت بھی لینا ہے لیکن ان کی جی گوبر ہے وہ انسان زمین اندر پا کے فصلوں فائدہ پہنچا دشمن ربیادہ والا آخر تو وہ نہیں خیر خائی آ کے بھی نہیں یار تھا سین خراب کر دیے اینو مارو ہوں دھ چوئی ہو چویا تھی انہوں روڑ دو وہ روڑ دے تو تھی ہو چولہ سر مجھ دوکیے تو جب تم مجھ مر گئی تو آرشا چلی گئی جی میں مجھ دینی ہے اوی جا مولوی ہے یہ قرآن کو تمہیں سلام کرتا ہے وہ ہوں فتنا کی کیتا ہے اس سڈے کو چھڑاونا قرآن دے اسلام ہو لیکن بچ اس چال چلیے مولوی دی جو مولوی انجن انجن فلان یا خراب بن دہشت گرد یہ وہ فکر ہے اگر کوئی گوبر کے پیشاب کے خلاف ہوں یعنی برائی دھ پاک ہے نیکی نالوں کی تشبیح ہے برئی ہے جی وہ خلیتی گوبر نالوں کی تشبیح ہے انگریز ہے کافر ہے جڑے ہیں وہ خدا نو بھی نہیں منتے رسول نو بھی نہیں منتے قرآن نو بھی نہیں منتے کلمہ نہیں پڑھ رہے کلمہ بھی نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ معاف کرے غسل بھی نہیں کرتے استنجا بھی نہیں کرتے سور کتا بھی کھے ہوں وہ مجھ کو مرا تو سور کو کھانا عجیب یہ کہانی ہے کہ اسان نہیں کرنی وہ آتا یار مجھ خراب ہے تو سور کھانا ہوں اصا نہیں سمجھا بھی یہ گوبر کے پیشاب کا مخالف نہیں گل کوئی ہو رہی جی گوبر پیشاب پلیت سمجھتا ہے تو سور گوشت گوشت بھی انہیں پلیت ہے دھد بھی سورمی کا پلیت ہے تو گوبر پیشاب بھی کسی کام نہیں ان واسطے وہ جڑا دشمن ہے وہ سے گوشت کا ہے ذکر کرا ہے کہ گوبر پیشاب کا جی ہوں وہ آ کے گوشت دھد خراب ہے تو تصا گل نہیں سنی جو آخر نہیں نہیں قرآن اسلام خراب ہے تو آخیا ہوا کہ مولوی جڑا ہے دہشت گرد آ خراب یہ چال ہوں ہربا ہوں کامیاب ہو ہوں شیتان ہے جڑا شیتان یہ لائن ہے جڑا یہ ہربا کی ہے جن ہے جن وقان آم جن یہ جن میں اور وقان آمے کاف ہے نہیں یہ کافی لیکن یہ عبادت بھی کرتا رہا ہے استاد ہی بنیا رہا ہے فرشتہ مشاہدہ بھی ستیہ سمانہ رکھتا ہے اچھا انہوں پتا ہے یہ تین چیزاں میرے کول ہیں لیکن میرے کو ایمان نہیں میں لانتی ہو گئی ہوں انہوں یہ پتا ہے کہ انسانوں کے کول میں ایمان کون ہے کیوں میں لانتی کیوں ہوا تو میرے کو ایمان نہیں باقی آ گیا ہے ہوں وہ حملہ کی کرتا ہے ایمان کیوں جدہ گناگار ہے وہ سزا ہو گئے لاکھ نہیں کرتا جدو مان ہو گیا ہمیشہ سوچو تصا خرباں سال نہیں رہنا اتنا خرباں خربا سال نہیں رہنا اتنے رہنا ہمیشہ دو بندے جیل بند ہونے مخالف ایک مخالف چھٹ جا دیش بیٹھا رہے ہوں اس مخالف میں بڑی حسرت ہوگی یار میرا نکلا رہا میں بیٹھا شیتان ہے چل رہے جد ایمان بندے کو ہوتا ہے تو وہ گنا ہاتھ تو ہوگی تو ہمیشہ یہاں ہمیشہ ساتھ ملنا دونوں عمر قائد مر جب ان واسطے شیطان کی جی چال ہے وہ کہ حملہ ہے ایمان کو ہوں ایمان شیطان کے شیطان والے ایک کے شیطان کے دوجن شیطان ایک کے رحمان کے دوجن رحمان والے جھگڑا کی تو کیا ہے والے کی جھگڑا کیا ہے والے آدم علیہ السلام رب علیہ السلام صحیح تھا نبی والے جھگڑا کی تو جو ہے نا میں یہ نسجہ نہیں کرتا اور جھگڑا کوئی نہیں ہے جھگڑا اتو ہے مولا نے حکم کیتا ہے اس بہانا بڑا بےمان ہے کہ مٹی تو بنائی میں آگے چواں لیا تھا آگے جی آلہ ہے تو مٹی گٹیا ہوں دسو جڑا کالے کے کائنات جائیں ہر شہ پیدا کیتی ہے وہ ہر شہر باقی بھی سمجھتا ہے رب تعالی نے سونا چاندی تو انسان نہیں بنایا سال مر مر تو نہیں بنایا لال موتیاں نہیں بنایا شیشے کو نہیں بنایا کسی چیز کو نہیں بنایا کتوں بنایا تو مٹی کیوں کہ مٹی ہے کو اگ جی وہ جلاؤ وہ اتنے شولا مٹی پاؤ وہ بج جاتی اگ ساڑتی ہے مٹی بجاؤ ہی واسطے اللہ نے انسان کو کئی شرط بڑھائے مٹی میں مٹی میں چند کیوں رب تالا اس واسطے انسان کو مٹی کے پانی کے خطرے بچوں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا سی کہ یہ جی دنیا میں بڑائی ہے یہ سر کا تکبر ہے سارا انسان اتنا جا کے تے جدوں کسے سردار بننے کسے تھاندار بننے کسے کوئی بدلا دے زمیندار بننے کوئی کرنل بننے کوئی کچھ ہے بننے یہ فخر کا تکبر آ یہ واسطے رب نے بنیاد بھی ایسی رکھی ہے کہ انسان ان شاید تکبر نہ کر سکے مٹی جو ہو سی مٹی کے اتنے رہنا ہے مٹی تو ہر چیز حاصل کرنی ہے تمام چیزاں تمہیں مٹی کو لگتی کوئی دنیا کی شاید سوچے کہ مٹی نہ ہو انسان کو جو مٹی پھر ہر شاید مٹی کی لگ مٹی کیا ہے مٹن ہوں جڑے گئے شیتان کیونکہ تکبر یہ رب کی چال ہے میرے ہو تقریر میرے سوا کوئی تکبر کسی شان دلائق یہ صرف میری چل یہ ہاتھ مارا شیطان نے کہ میں بھی کچھ ہاں اس کی واسطے لائن بنے ہوں یہ پتا ہے بھائی انسان کا ہر کچھ جو سرمایہ پونجی ہے جو تو تکبر آتا ہے ہر شا لگی جاتی ہے کیوں اپنی ڈیری جو ساری جلا چکا ہے تجربہ تو کر چکا ہے نا مجرب نسخہ ہوتا جا اپنے اتنے استعمال کرے کیوں اپنے اتنے استعمال کتوں آخ جدو یہ تین چیزاں مینو نے کام دیتا تو دوسرے کو نہیں دیتا اولاد آدم کو نہیں دیتا ان واسطے ان کی رکھے تکبر تکبر یہ اسباب جڑے دنیا کے انہوں نے اندر بڑی آئیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند سوا اپنے کسی کیوں وہ ذات تکبر کر سکتی ہے اس لائے کے کیوں وہ کھالے کے مالے کے کھا وہ جو ہوں تکبر کرے میں تمہیں مار دے کر دے سا کر سکتا کروں مطلب انسان ہوئے بھی تو خدا نہیں بن سکتا انسان جو بھی اپنا مطلب ہے ترقیاں کرے خدا نہیں بن یہ واسطے انامراد لائن نے یہ طریقہ اختیار کیتے کہ جن نال جن کو مارے جن سنال ہوں تو نے کو نظر آنا نہیں بندے میں اپنے بناوا تیار کرا ہاں، جی، ہاں کے رسول کے دشمن ہونا انہیں گلا ختم ہو جاتا ہوں شیتان یہ نہیں آتا میں منو وہ آج میرے کو منو رامانی یہ فرمائے کہ یہ سوچتا کر میرا یہ سوچتا کر ہوں گل اتو چلیے منہ انکار کنوں کی دوجے کے منہ نے وہاں پہ میں نے سجدہ نہیں کرنا کیوں یہ مٹی یہ ہلا ہے سبحان نا یہ مٹی ہوں اصل ان کی گل فرد ہیں بھی مٹی تو اعتراض کیتا ہے بھی میں مٹی کو سجدہ نہیں کرتا مٹی تھکیا ایک تو خدا کا اعتراض ہو گیا ایک تو دیکھو تو سب مکان بنے دو اپنی سوچ سوچ کے مٹیریل لیں گے مکان بڑا قیمتی بن جائے سان مر مار لو کیا کیا لے لیا مکان سوترا سوترا ہو ہوں رب انسان اپنا خلیفہ بنایا جڑا اپنی کے قابل بنایا وہ گٹیا لایا تو شیتان کی بےمانی آئی نا گل شیتان پورا پتا ہے کہ جا تکبر ہے یہ انسان مینو بھی دلیل خوار کی انسان بھی یہی دلیل خوار کر کے مارنا نہیں ہو سکتا میں دل مارا نہیں ہو سکتا ہوں وہ جنہ بچوں تو غائب ہے جن کا مانا ہے غائب ان کا نہیں آنا ہوں ساری جن اس بندے پکڑ لے مثال ہے ہوں شادی کر لیا لوگ کہتے ہیں یار یہ دول باجے کنجا نہ ہو تو وہ آتے ہیں ڈونگی شادی ہے فوج کے تو پل خان اس طرح کا چڑھ دیں ہم ویکو شیتان کی میں کی میں آ کے سمایا آسان لا آسان ہے کنا دوری آتا ہوں کی میں پیسے بھی جینس ٹو جینس تو مرا سن ہوں اس آخیا کی کہ جناب یہ مٹی چو میں نے ہوں دو مادہ ہے مٹی بھی مادہ ہے حقیقت سے اللہ تعالیٰ نام ربی حقیقت انسان کے اندر جی ہے وہ ہے روح یہ امر ربی جس ہوں مٹی چ وہ اگ بچوں یعنی پہلی پہلی توحید کا منکر بنے وہ ماں مادے کو فضیلت دیکھی ہے کہ پہلا ابلیس ہے جڑا مائیں کہنا پہلا سائنسدان وہ اپنی عقل دوڑے کہ اگ آلا ہے تو مٹی بھی تیرے کو کی دلیل اگ آلا ہے بناو والا بندہ ویکو موبائل بنا یہ نوکیا ایک خچ موبائل آج کل نکتا ہے وہ بڑا قیمت ہوں قیمت وہ کرتا یا تھی کر سو جدو لین جانے ہو دکاندار کو پوچھ دو ہو بابا جی کی قیمت ہے وہ بناو والا دستا بھی بابا جی کی بنا پتا ہوں والے ہوں شیطان بننے والا بےمان تو آدھے نہیں میں ودیا بدیاں بے وقوف ہوں حضرت وہ بے وقوف پھر اپنے دعوے دے اتنے قائم نہ رہ سکیا دیکھو آ کے مٹی ہے میں سجدہ نہیں کرتا یہی ہے قرآن پاک لیکن یہ دسو بھائی اتے مٹی دے بت بنا دے آدم علیہ السلام کی اولاد جن آپ تعلیم دا سجدہ نہیں کیتا اتنا عبادت دے سجدہ کرا رہے جی تانا مٹی منکر ہیں رہے پھر ہوں مٹی دی کیوں تعلیم عبادت پوجا پاٹ تعظیم نے کی اتے عبادت عبادت ود لے جانا ہوں اتنے کی کرا رہا ہے والا دعوت ہوگا جھوٹا ہو گیا کہ آ کے مٹی میں سجدہ نہیں کرتا مٹی گٹ گیا اتنے خدا پڑتا مٹی کا جھوٹا دلیل ٹوٹ گئی نا دعوی تو اس دلیل ادو تک ایم نہ پوچھنا بھی تٹی نٹیا سمجھے ہوں مٹی میں پکاوڑا بیٹھنا بڑا ہی نا ہوں شیتان والے تو شیتان فرق کیا ہے کہ جیڑا شیتان ہے سا ہوں شادی کرا جائیں ہوں تبلے واجے کنجر مراچی سارے بنڈ یہ آ کہڑے یہ لے کے آ جان شیتان کدی کسی کی شادی ویکے آخ دیکھیے ان کی کول خانی ہے فوجکی گی شادی ہے ہوں کنجر نام ہے انہیں شادی ہو گئی کی برادری بھی پیچھی ہے آل مولوی بیٹھا ہے بھی بیٹھا سردار بھی بیٹھے ہیں اپنے رشتہ دار بھی بیٹھے ماں پیو بھی بیٹھا ہے جتنا مطلب پیو چہرے میں کنی سواب ہے حج کا ہوں وہ بھی پیو ماں ہے سارے ایک کجا نہیں آتے آتے میری خوشی نہیں ہے فوج کی پھر میں مشورہ دیتا میں کہ دس دو تیری این خوشی ہو جاتی ہے کر جو بھی خود جلے کنجرا کی شادی ہوئے تو پڑ جا اتنے تو سارے کنجر سن اتنے تو خوشی بھی تیری خوشی تو ہوئی نہ خوشی جی کجرا نال ہو جدو کنجر شادی کریں پڑھنا چاہیے بھی یار خوشیاں تو سارے نے دوجی گل پھر بے وقوف شیطان پیس کے رکھ دے پیسان کا نتیجہ ہی ہے کہ ساری نسل بگاڑ کے جی بٹیرا بٹیرے کھڑیا گیا ہوں بٹیرے کھڑنا ہوگی تو تھی بال پکڑ لو وہ کھے فری پی وہ بال ڈرتا دن سوڑ واسطے ہوں بٹیرا بٹیرے کھڑیا گیا انسان بھی انسان نال پڑا کہ دی تم میں شرارت دستا پیا کہ وہ آ کے میں پیس کے رکھتے سا کی اپنی شادی اپنے کنجر اپنے بندے جڑے میں بنے انہیں شادی یعنی ہر تھان بندے اپنے رکھ سن یہ واسطے اقبال ہے کہ جمہور کے ابلیس ہیں بات ہے سیاست جہے گوٹے نالے ابلیس ہیں ہوں یہ ابلیس آ گئے ادھر کنجر آ گئے ادھر کافر کمینے منافق مرتد بےمان اے آ گئے یہ بھی جمہوری شیطان آ گئے ادھر کنجر آ گئے ہوں اساں پیچھے پہ تھے ان کا پی ہم جو آخ میں پیس کے رکھ دیتا جی پیسی شاید ہوں دان ہے وہ پیسو جا پھر ان کی فصل ہوتی ہے اگتا ہے تھی کیوں نہیں اگ سکتے اسلام نہیں اگ سکتے کوفر کیوں ادھر پس گئے ساری ایمان پردہ شان حکومت سارا نظام پیچھے لا تو پتا میں کافی تمہارا نے بولا جی اصا پیچھے نہ ہوا تو ساری فصل نہ ہوئے پیسے گئے تھے کی میں پیچھے تھے کہ شیطان شیطان والے کو پس کو پیس کر رکھ پاتا ساری ہر تھان سے شامل نیند کرو گے شیطان آ گیا روٹی کھاؤ بسم اللہ نہ پڑھو گے شیطان آ گیا کوئی ریس کے حلال کماون کی چھٹی سود رشوت تمام حرام کامن شیطان شامل ہو گیا شیطان والے تیسرا مطلب ہے جڑا وہ یہ ہے اصل کہ میں پیش کرا نہیں دعوی مارا ہوں پیشا پہ انسان مرد اب جال کوا منہالا نشا اصل مرد کو افسر بنایا حاکم بنایا ہوں اورتان حاکم ہیں مرد پیشا گئے نا وہ حاکم ہیں کے مرد رب تعالی کا فیصلہ پہلے آدم نے پیدا کیتا ہے مرد نو پیدا کیتا ہے اپنا خلیفہ وارث نائب کنو بنایا آدم علیہ السلام مرد نو پیدا کیتا ہے عورت کو ایک تھلنڈی پسلی تو رب نے کڈیا عورت کتوں بنی ہے مرد تو مرد کتوں بن دے عورت اس کا قانون عجیب ہے یہ ولادت جاموں کے اتوں اللہ تعالیٰ نے اس تسلیم دکھائی عورت ویکو اللہ تعالیٰ نے شرف کنو بخشا پہلے پہلے آپ نے پیدائش کہ نہیں کی اس مر سجد کا حکم جبریل علیہ السلام رسول انہیں کو رسول آتا ہے وہ سجدہ کیوں کرتا پہ مر تمام فرشتے سجدہ کنوں پہ کر دیں مار شیطان لکھاں سال دا عابد استاد بڑا کچھ کتنے ولی آ کے کہیں مومنا کے کہیں مجدد سات آسمانے میں ان لکھا بنا یہ آخری آ کے ابلیس بنیا نہیں بنیا یہ کتوں مارے مارت نو سجدہ نہیں سی کیتا تو مارے گئے فرشتے کتوں بنے کہ مارت نو سجدہ کیتا ہے فرشتے چاہتا ہے بخشی یا عورت میں ہوں نبی سارے کتوں رسول تین سو تیرہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم ہو گئے رسول تین سو تیرہ تمام مخلوق کا سردار قطر نور قطرے ساری تعینات پیدا کی وہ ہے ہوں سب اترو ملا ماں کی شان ودائی بیٹھا ہوں پاگل جائے ادھر جدو مرد نلے تو عورتوں اتے اتنے صحیح نہیں تو سارے ہے عورت کی شان اتنے آ جائے جا کرتا تمہوں مانتا پیامنا اس ممبر دار بارک نہیں مانا رکھو رسول کے تو بنے امامت خطابت مرد کرتا عورت ہے کہ خطیب بن گیا ملا کا مذہب ملا نے شیطان ایک ہوتا ان نام صرف ملا رکھا لکیا کہ وہ بالکل ہوں وراثت امامت خلافت جہاد کتابت قرآن کہنے اترے کلمہ کہنے کہ پڑھ لوگ جی عورتوں کو بےمان فضیلت دینا پیا ہے اگر وہ عورت کلمہ مرد دے نہ پڑھے تو کی میں فضیلا لے سکتی فضیلتا سارا دیتا ہے مار کے تو ملا وہ شیتان کا پھر بھی سارے بیٹھے حکومت شیتان بھی ہوں شیتان والے کو مار کھا گئے شیتان تو ہر کوئی کہہ دینا ہے اور شیتانا شیطان نال شیتان جے پھر آؤ سب لاؤ مار آدھے شیتان آؤں گے تو پھر ہوں جنگ ہی شیتان والا نبی سی کہنے جنگ کی ابو کون ہے کہ والا حسین کہاں جنگ کی ہے شیتانیم والا السلام کہنے جنگ کی نمرود نال شیتان والا موس علیہ السلام کہنے جنگ کی ہے شیطان والے اچھا یہ نبی رسول صاحب ہی سارے شیطان والے نال جنگ کرتے ہیں اصا موڑ کر دینا لاہور پسل کنوں آخ سو جیسے پسل کی چکی ہے وہ سب پیتا ہے یہ سارا ایمان غیرت پڑتا ہر شاید کسی ہو چکا ہے یہ پیسا نہیں سارے کو اسلام کھو لیا ہے یہ پیسا نہیں سمجھ اجا تک نہیں پیا ہوں شیتان والے ہر جا سارے شریک ہے بد مزہ لوگ کیا ہوتے ہیں شیتان والے انہیں سارا نکاح امام علامت جبی بیت دوستی سلام کلام سب ہے حرام لیکن ساری رکھی گڑھیں شیتان والے بعد مذہب شیتان نہیں اساں جنازہ پڑھ دے اللہ عمر پھر لہی نا میت نا مولا یہ شیطان والے بخش جنازہ جو پڑھ دو بد مد بانا ان کا کیا مانا بنے بخشے منگتے پہ اللہ دے بندے ہو اللہ سیاں بخش دے کہ تیرے نبی دا گستاخ ہے بخش دے تیرے صحابہ دا گستاخ ہے بخش دے امہات المومنین دا گستاخ ہے بخش دے آپ کی شکریہ مطلب پتا نہیں چکیے انسان کا مطلب غیرت ختم کرتے سن جی میرے ہو سنگا مرید بڑا منہ مرا کے آخسا بابا مجھ گوبر پیشاب دیتی ہے انہیں آپ دبا کرنا ہوں تو مان دس مول بھی آیا تو ماں پیو کا نکاح ہوا بچہ پہنا ابتدا مولوی نہ آئے کی ہوگا بچہ آرام کا جم ہی نہیں سکتا تو وہ مولوی کا دشمن بن کھڑو تو پھر کی بنتی جم گیا اور مولوی ادان جو بھی اور دہشت گرد آج کل اس طرح آپ اور دہشت گرد ادان پڑھو تگڑا ہو گیا ہوں جی پڑھا کلمہ پڑھا خدا رسول کی پہچان دے نماز روزہ دس استنجا غسل پاکی پریتی ہاشا دس کتوار پریتے کتا پریتے ہر پریتی دس ہر حلال تھی قرآن چ پڑھ کے دو تو تھی ٹل مارو کسی کو بھی لگتا مجھ کے سوا ایویں جہاں قرآن حدیث کا عالم ہے وہ سوا تمہیں اسلام کھے سمجھ آ ہوں یہودی نے کی کیتا ہے مولوی دہشت گرد جب مولوی دہشت گرد ہے تو دہشت گار کی اسلام لے چلے یہ تو مارن پیچھے پھر سنگی ماج نو مارو سارا سہن خلاف بھی کر دیے اچھا کافر جہاں خدا نہ منے رسول قرآن دین ایمان بے غیرت بے حیا بےمان ماں بہن کی سنجانی اصول کتا کھا رہے ننگا روے وہ صحیح ہے دہشت گرد کون ہے جڑا کلمہ پڑھی کر جڑا کلمہ نہیں پڑھتا وہ من پسند ہے ایسی جی مانا کی پڑھتی جلے لے کل میں پڑھنے والے تو بن گئے دہشت گرد امن پسند کون پڑھتی آپ جب تم دہشت گرد کا لفظ اپنے واسطے اون استعمال کیتے سارے واسطے اچھا بھی آ کے مولوی بھی خبیس آ کے دہشت گردی ختم ہوں بئیمان نے اصل یہ نہیں آخیا وہ شیطان بندہ جو ہے ملا نے شیطان منصوبہ دہشت گردی کا الفاظ کرتا شیطان ہوں ایٹم بمب کہ بڑا ہے انگریز سب تو دہشت گردی ایٹم کی یا بندے کی جہاں ایٹم بڑا ہے وہ آتے دہشت گرد مسلمان اسی تلوار والے ہو ہوگی ایٹم بم والا ہوں ایٹم بم والا امان والا تلوار والا کی بن گیا جا کلما نہیں پڑھتا وہ کی بن گیا امان والا جا کلما پڑھتا وہ دہشت گرد مانا لکھو کبھی سوچا ہے دشمن قرآن جو پہلے فرمانا نہیں نہ ہاتھ آدم بول رہا والے دو آدم سمجھ لیا یہ تیری بیوی کا تیرا دشمن تمہیں جنت پڑ جی ہوں آدم جنت کٹی کھڑے اولاد جان دے ہوں دیکھو نا سوچن کی گل ہے سوچنا دشمن دین کوئی سورا کا نام نہیں شیران کا نام نہیں دین انہیں نقتا فہمی کا نام ہے بھی انسانوں سمجھ لگ جائے اپنے دشمن کی آخرت کی دنیا کی یہ فانی دنیا یہ نہیں کو لائب اللہ لاہب لائب یہ کھیل کود آخیا گے انہوں مردار آخیا گے اندر چہاڑ والے پتر یہ دنیا دن حائز پلی تھی عورت کا حیض آخا گیا عورت دولت دنیا کی آخیا گیا دنیا شیتان کی ہے جب دنیا بندہ محبت کرتا ہے شیتان کا جبئی بن جاتا ہے داماد بن جاتا ہے ہے دنیا یہ پچھوں سارا کچھ اصل نہیں بیٹھے ہیں انگریز کا سارا نظام اتنے کی ہے دنیا کا ذریعہ نہ پتا بہن کا ہے نہ ماں کا اتنا سب رولا تنخواہ کا جی تنخواہ نہ ہوتی تو تیرے کو کفر کی نہیں آتا زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہوں سونا سوچن کی گل ہے کہ کافر نے سڈے اتنے کی میں ہا ہوئے جب دشمن ادو بھی وادو آ وہ سارے اتنے حاکم کیویں بنے شیطان والے حاکم کیویں بنے ہیں آخر ساری دنیا دے فکر رب کو دے کر فرنگی تخیلا اسلام کو ہجا لے یمن سے نکال دو ہوں آپ آخ دو کہ اتنا کڑیاں کارا چلے جا جس تھان کے مکہ مدینہ ایجاد ہے مقدہ صاحب جتوں فرشتے پرتا کرنے اج اتنے کی ہے امریکہ کی بات دوڑ ہے کہ نہیں اچھا جی اس پیچھے نہ لا تو ہاک میں بنیا امیر مار تو دنیا کا ہاک بنیا بیٹھے تو تھی ہر جا ماخو وہ نہیں پیچھا شیتان ہوں رسول کی شریعت نہیں چھوڑی اللہ ماں صاحب فرمے کہ ہر چند کے امت کی بےداری سے ڈرتا ہوں میں شیطان آتے ہر ویلے میں ڈرتا بھی امت بیدار ہو گئی آشکارا ہو نہ جائے کہیں شرائے پیغمبر دی جی کو لے گل کھل گئی کہ پیغمبر دی شریعت دو جہان کی ساری رہنمائی ہے حفاظت ہے ترقی ہے حکومت ہے شریعت رسول دی انہیں راز کھول گیا بھی راز سارا شریعت ہے شیتان میں ہوں تے کو شریعت کھوئی کھڑے کا شیطان دیکھو اسان چور کا ہاتھ مال محفوظ زانی نو درے ماروں گا تو ماں بہن معلو کریں نہیں تم قتل کروں گا تو ساری جان محفوظ ہو جائے شرابی کوڑے مارو تو ساری جان محفوظ ہے ہوں کون نماز روزہ حج کا ہنگامہ ہے باقی تو کیا کون تو ہو کر رہ گئی مومن کیتے گئے بے نیام نماز روزہ ہے نماز روزہ حج باقی ہے تو باقی نہیں دیکھو چل مکے مدینے دی زیارت کر عمرے کر حج آب دم دم پی اتھے انگریز تو پہنچان ہے ویزے دن ہے پاسپورٹ بھی اچھا اتھے چور دا ہاتھ کیوں نہیں بٹھان دن سوچے بھی گئے تو مکہ مدینے تک تو پہنچے ہی کھڑے نا انہوں پتہ ہے مکہ مدینہ کیا نبی شہی نال عبداللہ بن عبید رائے گیا ہے ایمان کانا ہاتھ پہ ایمان ہویا ہے جنازہ بھی پڑھایا ہے کرتا ہی دیتا ہے سب کچھ کیتا ہے شیطان نو تو سارے کور کا پتہ ہے وہ اگر جو تم مکے مدینے والے نال رہے تے ایمان کانا فائدہ نہیں کرن عمرے دے کرن حج دے کرن روزے دے چم چمیاں تے سارے جت ایمان نہیں پہلا تے نماز روزہ حج باقی ہے تو باقی نہیں ہے محکوم چلی نہیں ہر پوری دنیا سے کافر کا کھلا ہے ساڈا سر کیوں ہوں کیا چال چلیے ویکو بھی ہوں سارا کچھ دسنا کافر دے خلاف مولوی نے قرآن حدیث پڑھ کے ہوں جدو آ کے مولوی دہشت گرد تو مولوی کی گل کون سن رہے مولوی دہشت گرد کا امن پسند یہ مطلب کی بن گیا مسلمان بن گئے ہوئے دہشت گرد کافر کی بنیا اچھا دہشت گردی جو مٹے نہ بندے اپنی دہشت مٹرنا بندے یا تاریخ آپ میں چلنا بندے دہشت نہ تو ملک کیوں لڑے آپ کبھی سوچا ہے پاگل قوم ساری دہشت گردی ہوئے دہشت ایک ڈرامہ بنا ہے منصوبہ بنا ہے اتوں منصوبہ بن جائے اتنا تکمیل کی لیے مولوی نے فتوا دیتے دہشت گردی ختم کرو ہوں ایٹم بم ہوئی دہشت گرد نہیں جہاز جیٹ تیارا جہاں اتوان بمب سٹتا ہے وہ بھی دہشت گرد کہ پاگل بنایا اس قوم نے رائفل بندوق میزائل ٹینک توپا یہ تو دہشت گرد بندہ دہشت گرد ہی نہیں تو دہشت گرد ہوں ویکو پاگل بڑا کیوں رب نے پہلے خطاب فرما دیتے شتاب بھی پہلے کر ہے رب نے فرمایا اکثر حملہ یو مینو انہیں اکثر کا لا اکثر ہم لا یا کے نوم فا وہ فرد کر نصیحت کر محبوب فائدہ مومن کو دے سی غیر مومن کو فائدہ دے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ فرمیں دے اکثر بے ہے اکثر لا یافتہ ہوں سمجھ نہیں رکھتے بہت سمجھ نہیں رکھتے لا یا شوروں بہت شعور نہیں رکھتے تھوڑے رکھ واسطے انہیں پڑھی ہے جمہوریت گنتی کہ جدوں خود رب فرمے دے میرے بندے تھوڑے نے گیڑوں چو سارے آپ دیا دیں ہوں دس سوار ہو دو بکرے ہو اگلا آ کے گنتی کرو جہے ود گئے کھو سو تو کھا لو ضروری گنتی کرنی ہے پاگل کئی مانا آخو کئی بندے تو پوچھو پاگل بندہ بلاؤ انہوں آخو کمی نے دیا دیں یا شریف کو کی جواب دے وہ پھر گنتے کیوں ملا کا دماغ خراب ہے قرآن کا نا تو نہیں بلا یا سبل خبیز مت طیب بولا آ جا پاتا کسرا تو خبیز ماں فرما دے پاک پلیت برابر نہیں ہوتے گے کون پلیت زیادہ بھی ہو گئے ہوں تا جی انتخاب کا نظام لا ہتا نے کرنا دوریا تھا ہو پیس کے رکھ دیتا شریف ڈو ہومن کمی نے ڈا ہومن حکومت کہیں بن سی

سارے پہلے سارے بال پڑھتے پہ تو سارا نظام تے کافر کا ہے تھوڑا کی تو تھوڑا اسلام ہے کچھ ہے اور کیسا پاگل بنایا تھی حکومت اپنی چھٹی نہیں رکھ سکتی تو مولوی کو جیلے پھاڑ دے ڈھک دے مار دے گولی یہ دہشت گرد ہے فوج کافر دن پڑی بہت یہ درجن امریکہ ایک دہشت دہشت گردی سانو آ کے پگل والی گل ہے دہشت کا مسئلہ سمجھو گل اسلام یہ کہ دشمن سمجھا دے تھوڑے کیا دشمن ہے شیطان دنیا نفس نفس واسطے کیا ہے مٹن کڑھائی تو بٹن کڑھائی روح انسان اتنی گر گئے کہ کتے کو انسان جڑا ہے وہ کرتا تو تو تو تو تو وہ نشہ ہوتا ادھر آواز کہوں گی ہیا ل آ نماز دے ہیا لل فلا آ فلاح دے کتا سی بلاوے تے نشہ دے تے اے بھائی نام سان سوچنے کا مسئلہ ہے بھی اپنے آپ سوچنا تھا بلا کی ہے سان تھی آش ہو انجو تھی کم ہو اپنے آپ تو سر ہے بلال آشک آشک بلالی اللہ تعالی کٹی آدمی چڑی تو سانوں ایک تنخواہ بھی ہزار کے سارا کچھ بڑی دیکھے آشق دکھ ہے سرسو پتا ہوں دہشت یہ دسو امیر کی دہشت ہے کہ نہیں اچھا دہشت گرد خراب ہو نے تو دہشت گرد دہشت گردی کا الفاظ دیکھو سب تو زیادہ خوف دہشت خوف خطرہ ڈر یہ چار ہے الفاظ انہیں حقیقت ہے کہ ہوں دہشت میں تو خطرہ باقی ہوگی تو پھر اچھا امریکہ اٹھے تاریخ چلائیے ختم کرو بجلی یارہ ہزار ووٹ خطرہ لکھا کرے ایک کیوں ختم کرو ہاں جی، یارہ ہزار ووٹ کھبے لکھا کرے کسی بندے دے دہشت ختم کرنے ظالم وہ ساری مخلوق مر رہے ایک بندہ بچے ایک آئٹم بم بچے ڈر اندر جا سی بندے دہشت گرد بندے تو سارے مر گئے ہوں ایک بمبے ایک بندہ ہے ہوں یہ دسو بمب ڈر سی یا بندہ ڈر سی ظالم تو بندہ ڈرتا پہ دہشت گرد وہ ہے سبحان اللہ تو تہشت بڑی خریدنے ہوں دہشت سب تو خوف زیادہ کار رب کا پھر رب والے پھر اچھا رب نے پیدا فرمایا سپ نو پیدا فرمایا دم لائے ہوں ڈنگ نہ ہو ڈنگ توڑ دین ڈنگ توڑ دین جو بھی کری دین تو ان کا جا ڈنگ ہے دہشت ہے جی دہشت بری اگر رب سپ ہے چل رب کی تکلیف تو سارا مسئلہ کہ دہشت بری شاید لیا تھا سپ تو بڑا ہے کنواں رب بڑا ہے بگیاڑ رب بڑا ہے سور پتلے والا رات کہہ بڑی ہے رات ڈرتے بھی کہ نہیں

تھی آتے ہو ایک گل کھڑو آدھو مولوی دہشت گرد تو ہوں آج جاؤ یہ تو دفداری ابھی نہیں چاہتے بابا دہشت گرد تو ہم پھاڑ کی کر ادھر آدھو دہشت گرد ادھر آدھو جاؤ میں پھرتا اپنی ذمہ کے زمینواری تب گرداری اچھا میں کہ اپنے لاشی آپ کے اصل نہیں ہے کہ نہیں میں کہ ہونا سن دہشت گرد نہیں ہاں، میں تنخواہ ماری گئی اور میں اصلا تیرے کو لیا کہ ہاں تو میں کہ جانے نے سر وہ دہشت کر دینا اچھا السلام علیکم بئی مانو جی تو گلام تو سب نبی گلام پاگل کر دو یہ پاگل نہیں ہو سکتے تھی ظلم طاقت حکومت استعمال کرو لیکن کے نبی غلام پاگل نہیں ہو سکتے ہوں ساری اپنی کفر کو دہشت دہشت گرد گرد کی میں چیلنج کرنا ویکو بندہ نہیں اصل اصل ہے مہم چلاؤ اصلا بکاؤ بندے بچاؤ تسا تو حرام کے مہم چلاؤ اصلا بداؤ تو مسلم بکاؤ مہم کہڑی چلنی ہے ہاں جی، مہم کیا ہے اصلا بداؤ تو مسلم بکاؤ ہوں موہن ساری کیا ہے اصل مکاؤ بندے بچاؤ موہن چلاؤ چلو چلو لیکن اسلام اصل جہاں دہشت گرد کلاسی گایا وہ میں کہ چیلنج کیا حکومت میں گردن مار لینا بندے نو دہشت گرد ثابت کرو کی میں آ جا بھائی آیا کلاسی پڑو ہوں دہشت گرد بھی کلاشی نہیں کرو اچھا ہوں تو میں کھول لوا پھر پھر تو تمہیں مارو کلاشی پہ رہا ہے انہیں مار دو لانا تو مہم مزید جی دہشت گرد بندہ ہے تو بندے کو ہے دہشت ہے سو بندہ اندر ڈری جا رہا کمبی جا رہا جی کو اصلا نہیں ان کی دہشت نہیں جہد کو اصلہ ہے

سارے مرچ بھیج شیر خدا آخنا پی گئے شیر تو پلیت ہے مولا علی نو شیر خدا کیوں آخ لو ہوں شیر گرد ہے پڑے دے چرے دے جنگا جنگ بندے ہر شہر چیز پھاڑ کے رکھ دینا ہے مولا علی نو شیر خدا دے کرو تو شیر لحاظ دہشت گرد ہے تے نزدیک تو لحاظ تو سا آخو سا کتا پترا کیوں شیر کے پترا تو دہشت گرد بن گئے

نام بیری مار جو سور باقی رہ جاؤں ہوں گھوم گئے کہ نہیں دہشت ہے کہ نہیں پہاڑی بکی پوری ہے ہوں کی مارنا ہے پہاڑی بکی جیڑی تمہیں شاید دیں گے شفا ملنا قرآن شفا ہوں انہوں رب ڈنگ نہ لا تے تک شاید نہ پاؤں امیر عمر کی دہشت نہ آتی کلمہ نہ آؤں گا اللہ ایک دہشت امن ہے ایک ظلم فراؤن کی دہشت کی ظلم موسا کلیم کی دہشت کی امن مسلمان کی دہشت ہی ہوے تو امن ہے کافر کی دہشت نہ ہوے وہ بےمان دہشت نہ ہے رب کا ہے ساری دنیا کو پاگل بنا رکھے ہوئے

ہاتھی سمجھانے پکوڑے دہشت لگا ہوں کے والے ٹرین والا آخر میں دہشت گرد کی خبردار دہشت فوج ہے پولیس ملک دو دفاع جڑے کریں گے اگر انہوں انہیں دہشت تو ختم کر دے تو انڈیا کی فوج کر دیتے اسی دہشت صرف مولوی نہیں ختم کرنی ہے باقی سارے نہیں رکھنے دوستوں کہڑا پاگل بنایا انگریز نے اولا آتا نے کرنا میں اس آیا کی تشریح کیا کرنا پڑے سامنے کہ تو سب پیس گئے تاری غیر مان حیا پردہ شان زکات کچھ یہ سارا نظام اسلام دا ختم تھی گئے پیچھے نہیں اچھا جینے بیٹھے ہیں ہوں شیتان تے شیتان والے شیتان کو شیتان والے برن کتابیں تفصیل میں وکھا سکتا کہ علیہ السلام کی قوم آ کیا کہ سارے مذہب کے دیا فروغ مفت نہیں لکھے بھی انسان جلے پھٹے وہ بلیس تو بات تھی نہیں کیوں ابلیس کہیں نبی کو نہیں آخیا کافر کی ہو لیکن انسان جب فیٹے ہوا ہے نبی کو کافر دی انہیں لکھے جب انسان فیٹے ہوئے ابلیس تو بات کی رہے یہ واسطے ابلیس کو نہیں پھٹایا رب کتے کو سوار کو نہیں پھٹایا جین کو نہیں پھٹایا بندے کو پھٹایا کہ شکا لینا کیوں کہ تیرے کو سارے کو سونا بنایا جیلے تیرے عمل پات دین والے شکا لی سوار نہ رہا ہوں پھٹا کون ہے انسان سوار پھٹے انسان کو اشرف اور مخلوقات تھا ذرا بھی کیوں پھٹا کہ اشرف بنائے میں ایک جاتے گیا دیر دوتے نمدار آؤں کا کتا پلنگ دوتے بیٹھا منجے دوتے نوکر پکھا پہ ہلا دے آج کو پنجا سال پہلے بھی لگے نوکر پکھا پہ چلا دے مکھن چوری کھوا رہے وہ بیٹھا ہے میں یار عظیم کا لگی ہے شرف المخلوقات ہے یہ کتے کی خدمت لگا پہ مکھن پوری نو کھوانا پہ اتنے بیٹھا ہے انسان تو برابر آیا بیٹھا ہے میرے میں جواب آیا ماحولوں کے طرف بھی پٹا نکیر ہے کہ نہیں ہاں، پٹا پتا سی تو مولا کا طرف جواب ہوا جی قید منی بیٹھا لگتی یہ شان یہ دیکھی پی یہ پتا تو زنجیر کٹ دے تو پھر روڑی نہ شکار ہے کوڑے کرکٹ رکھے رہا یہ پٹا تو زنجیر اے مقام دیتی بیٹھا جب پٹا زنجیر کتا پا لے تو مقام پا لے تو جا شریعت رسول دے پٹے کٹ دے ایمان والا کو کی بچے پہ پھر باہر گیا میں مرغی گند کھانی تھی مولا اے حلال ہے یہ گند کھانی

کیونکہ شریعت رسول نے توڑ بیٹھا جی تو شریعت رسول ہو میں آ تیرے تو کافر کی حکومت کی میں آ گیا وہ مرتے کیوں نہیں آئی وہ آشق جنہیں شریعت مستحب نہیں چھوڑا صحیح سام نہ ایمان کا پتا نہ فرق کا نہ واجب کا نہ مستحب کا نہ مباح کا نہ حرام کا نہ مکرو تعلیم کا نہ مکرو تنظیم کا نہ اثاد کا نہ خلاف ہے اولادا تین سال کا تو شاید پتا ہی کہ نہیں یہ پتا کسی کو سانو اپنے اسلام کا پتا ہے نو قسم کا استعمال کیا کسی پتا ہے کوئی پتا نہیں پروفیسر ہے ماسٹر سکول میں کہ یار نو کا کن سال دینا کہ تین سابن تو لیا میں تین سال دینا آلم کے بڑے پڑھ پڑھ کے پنجاب پر نال دس جی اج قرآن جہاں رب نے اتارے رب فرمائے محبوبہ تو آپ میں یہ جی قرآن کے رسول تابے رسول نے تریفا کر کر کے مانگا کہ عمرے کے حج آپ دم دم کا مینڈک بنیا گیا روس لیا قرآن نالے میں میں جاتی جات جا تو بازار ہر شند کی سب شہر بند کرا جھاڑو مرا سپرے کرا پھول چار کی چادر پڑ کے ہاتھ ملیں ویچ رکھ کے دوجی جات لے کتاب تیرا رب کا قرآن آج ہر دار ہر تھان دے ملا ان کی قدر کی کی بچا ہے کہ جا کھاد کا گٹو یہ آخ دو توڑا گٹو کی آخ توڑا گٹو اے توڑا کسی کافر بوش آئے ان تلے پا دے سو فلمی کنجر آئے پا دے سو پٹواری آئے ایم پی آئے سردار آئے کوئی کافر آئے ایمان والا توڑا تلے بچا دے سو نہیں دو جہان کی مقدس کتاب نبی گئے میں تو گیا اج وہ حشر وے مولوی کی کرتا توڑے آپ سنگ سنگ مر مر کلینا نات کی بڑی لکھا ہے کہ آپ نے واسطے کتاب کتاب اللہ جڑا رسول تابے ہے ساری زندگی اپنے بہتر تنوی قرآن کو تو قربان کرا دیتا ہے پتھر پہ لگ جائیں

انگریز کی ہتھا ہو گئی بھی یہاں نے قرآن کی کرایا لینا ہوں سب شاید سان مطلب ہر طرح کے دور ہوتا لیکن قرآن واسطے دیتا ابھی سوچا پرس یہ چھاپے قرآن دے ادیس پہ آپ یہ قرآن ادیس چھاپنے یہ روشنائی جنہیں سیاح ہے نا انہیں سپرت شراب ہے کہ ہوں تے قرآن حدیث کہ لکھے گا سپرٹ نہ شراب نہ پہلے فلیکس ویکو یہ شراب کی نکل سپریٹ کی بول پہلا فلیکس پینا ہے رب کا نام مولا علی فرماوے سو گادی ہو سو بینار ہو شراب کا قطرہ ہوئے تو میں اللہ کا نام نہ کنچاؤں آج شراب نال تیرے رب کا نام پہ لکھیں قرآن پہ لکھیں گے محبوب کا نام پہ لکھا ہے محمد علیہ ملا کتنے گیا وہ آشک بنیا پھرتا ہے دشمن کی کی چال سمجھی ہے قرآن کباڑی وکتا پہ گندے روڑے نالے قرآن چکتے کھڑے اچھرے والی گڈیا کے گڈیا سات طرح قرآن لکھتا ہے جتنے سارا پیشاب ہے اگے قرآن لکھا جاتا کلمی چیا اپنے دستی ہو پھر دریا گٹر یہ کانا گٹر پلاش کانا ہوں سارے راوی سارا دریا گٹر لاہور وہ لہو پڑان پہ ایمان والا اس گٹر ہوں وہ لفظ مس پہ یہ پریشان کستے نہیں لفظ یہ انگریز نے چال چلیے بچایا کیے صرف ملا ہی واسطے شیر پڑھتے ہیں کہ باقی نہ رہی تو میں آئینہ نہ آئینہ آئی کیا ہے اقبال کی شرح کی تھی عورتمان کشتا ہے سلطان قتل من آنکھا میں تم تو کیا مردہ تھا پاہ یا نہ ہو زندگی تھی حضرت امیر حمدہ شریعت الشہدا نبی دے چچا پاک پہلے شریف جدو کفر دی حالت دن قرآن فرمائے میں ہوا من کھانا میں تن میں تادن جڑا مر جاوے مردار جن کو چھری بھی نہ پی لے وہ آپ اس ویلے قرآن میں تا دے جیلے آپ کلمہ پڑھے نے فرمایا پا ہی ہے نا ہون زندہ تھی گئے واجالنا لہو نور رہی ہم شیتے ایک دن ہوں اصل واسطے نور کا پیچھے جڑا لوگ چلتے

تیرے ساڈے اندر رب کا نور ہوں تو یہ دلیل کیوں نہیں یہ صرف ادا خوش پہنی ایک مبتلا ہے کہ مومن ہے دعوی کی بیٹھے مولا اصا تینوں منیا تم مان تین منیا سے تو ہائی ہوں جو کچھ اصا ہے اصا کھانا کھلونا کافرے نہ ماننا تو نہ منو تو پھر خدا والی گل ہے من کے اصا خدا من کے خدا منوائی کھانا جو تعلیم قانون تحریر تاریخ چھٹی وردی سارا کافر کا چلے تو کر کے نہیں وہ آخری درجے سارے طے کر کے آخر مومے نے سارا نظام کو ہٹا ستر سال بھی چل جاتے آپ کے مومن پرانا دیو ملم یا حکم مان اللہ پاؤلا ہے جیڑا اللہ کو پارے دے حکم نہیں کرنا وہ کافی نہیں دعا دی مومن ہے خدا کو نہ منوائی جاتا دیو جی میں کافر میں نے آنے جو تو سا سا کو کوئی من ہوتا ہے سب ہوتا خدا کو نہ منوائی وہ معاہدہ تو کیوں کی بیٹھی اسا کی بیٹھے ہیں وہ کافر معاہدہ عجیب مومنے سے کہ قرآن خدا رسول جی میں کیا تھا نماز روزہ چھوڑ کے خدا دا ہویا کرا ہوں اصل اوے تھے پہلے مومن ہن قرآن کو من دے ہوں قرآن کو چھوڑ دے نبی بھی لان کرے سی کہ ماں مولا میری ماں تیرے قرآن کو چھوڑ دیتا یہ نبی نے اعلان کرنا ہے میری شفاعت ہوتی ہے اقبال ہی نہیں آخر نماز روزہ چھوڑ دے دلیل ہوا وہ آتے نماز روزہ حج سارا کچھ ہے تو باقی کان بھی کیوں وہ معذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم دلیل خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اقبال آزاد ظالمان تو قرآن چھوڑی بیٹھے ہیں تو تو مال ہویا بیٹھا ہے چھٹی تک تیری کا بلا دی میں مومنہ ہاں۔ کتنی دلیل ہوئے بیٹھے ہیں کتنی پیچھے پہ ہے سارے کو رکتی جدھر مرضی آدمی تو پیچھا پہ مرد کو اللہ تعالیٰ فرما ارد جا سمجھ کو افسر بنا ہوں افسر ہیں سارا نظام عورتوں سنبھالی کے نہیں مرد کتنے کیا بتاؤں کیا بنے گی یہ پاٹ کر دی بیویاں شوہر بنے گی شوہر بنے گی تو عورت ہے وہ مرد ہے اصل مرد نہیں دیے نبوت وراثت امامت سجدے خلافت دیکھو شہادت سارا نظام مرد کو سونپیا گیا رسالت نبوت یہ مرد کو یہودی کیا کی ماں کی شان بھی پیو تیرے بچے مارے یہ تین بیٹھے ماں کی دعا جنت تھی ہوا پیو بھائی مایا جی، ماں کی دعا جنت تیرا پیو کا نہیں تو آرام ہے تین ماں کی دعا چاہیے کھڑے تو پیو کوئی اہم ماں کی شان ہوں وہ اپنی ماں منوایا پوشتی تو ماں انہیں سرکنے بلی ہندی جی بھی ماں بابے فریف تو ماں ہے نا کن لینا ماں سارے ماوا برابر ہو جنت لے آپ کافر پتر جنت دیتی وہ بئی ماں ماں موبنا متا پرہیزدار پردے والی ہریالی شرم والی ماں نما بھروسے والی ہاج والی جن کو نبی سائی مولا علی نے سوال کیتے بہتر عورت لیے آپ یہ بی بی فاطمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دسو والد صاحب والے سوال لکھے اور فرمایا کہ نے آپ کو کہ عورت وہ بہتر ہے نہ ہوں کوئی غیر مرد دیکھے نہ وہ غیر مرد کو دیکھے تو ہوں ہوں پوچھو نہ تو غیر مرد فلمیں دیے نچے ڈرائیور میں ملا لڑے پہ ہوں خادم مالے آخر جی عورت بولتے ہیں بولتے ہیں اٹھی سکتی ہے دور جا کے نہیں اٹھی سکتی میں پاگل ہے پاگل اور میں کہ یار اٹھی سکتی ہے عورت آ کے نہیں جی چیشتی تھی لیا جا کے دے والی آواز پہ نہ جائے ہوں آپ اٹھی سکتی میں کہ میرے کو سمجھتے پھر گل کر یہ دس عورت بے پردہ جی عورت ہے بے پردہ عورت ہو سکتی ہے کہ نہیں میں کہ بے پردہ تھی جی الیکشن میں نہیں اٹھی سکتی تو بھائی مانا ڈائیورٹ پائے پیشیوٹ پائے بازار میں جاوے پھیلے میں نچے مرد در شرم گانے کے پریکٹی کال کرے پیپ ٹپاوے ہر تھان پہ جا سکتی الیکشن ہے یہ چیز کیڑے پاگل دے پتر مول بھی جڑے تساں دے دی اٹے عالم ہے او مرو عالم تے شیطان ہی بٹا ہے جڑا انہاں نو چکر دتی کھڑا ہے ہوں جہے آئے سن موٹے میں ادھر قرآن کا چچا انکار کی تصا آ اسلام لایا سن چھوڑی قرآن کھڑے کرنے سن اسلام ہوں طریقہ زبا کا دیکھو بسم اللہ اللہ ہو اکبر ہوں بندہ آخر رام رام اللہ ہو اکبر جانور دی تھی تھی جیلے طریقہ دبا کا کافنے دا اسی ہوتے ہاتھوں کافر کیا بیٹھا ہوتی جانور جیتا حلال تھی تھی وہ خود کافر تھی گئی جہے طریقہ کافر نہ ہو خود کافر نہیں تھی یا اسلام لایا ہو الیکشن کا طریقہ ہی کافر ہے جو تسا تو طریقہ اسلام کا ہے اج صدیق آ ونجن تو سامنے ایک بےمان پوڈریا آ ونجے کنجارا آ ونجے موہر مارے اوئی ہک اوئی ہک یہ چنگا اسلام ہے صدیق کا تو ایمان دادے آدم دلہ قیامت تک بھاری ہے صدیق جیسا بندہ نہیں آ سکتا تو مشورہ اتھا کنجر دے نوز باللہ صدیق دا مشورہ ووٹ تے ہیک ہویا کرے دو کنجر ہوئے دا صدیق دی چھوٹی نوز باللہ اے انتخاب ہے جمولا گیا کھڑے جا دی فرام کی وہ باقی نہ رہی تو میں آئین نہ دمی اے کشتا ہے سلطان کی ملا کی کہ تو انسانو خادم لنگ رہے زبا کا سے کیوں؟ جو انہوں نے انتخاب کو بلا بچا چھوڑے یہ الیکشن جڑا ہے دیکھو سیانے بندے میں ریاضی کا اصول ہے سوال حل کرو جواب صحیح نہ آئے تو وہ عبارت چیک کرو عبارت غلط ہو سمجھا ہے عبارت ریاض جان گے جمع تقسیم تفریق ضرب تقسیم یہ نا یاد نہیں ہے ہوں تفریق جلے کریں تو اتنے سو تلے اٹھ جماعت کتنی ہوگی بیانوے اتنے اٹھ ہوے تو تلے سو ہوے تبدیل نہیں لگی ہوں آخر عبارت گل آتے ان کو صحیح کرو الیکشن طریقہ گل یہ نہیں الیکشن ٹھانڈ لکھی دی رہی ہے جی میں آ کے سوار کو پٹھا گل آتے ہو نام مراد ہے سور خود کھلی ہے الیکشن دھاندلی خود الیکشن خود ہے ان کا کیا واسطہ جی میں کرو سارے نزدیک الیکشن مسلمان نہ مرد اٹھی سکتے نہ عورت کیوں عورت نہیں اٹھی سکتی مرد تو اٹھی سکتے طریقہ جلے کافر ہوئے آکام مسلمان لکھن یا کافر دے ہوں طریقہ انتخاب تو کو اسلام کا ہے تو قرآن دے قرآن آتے پاک پلیت برابر نہیں ہوتے ڈو کنجر برابر ہیں ترائے کنجر آلمی نہیں چھوٹی قرآن کے ری یہ الیکشن طریقہ کوفر اندر ستر سال تھی س کوفر قائم بلا ہوں سلام ہو سی چھری نال سوا رہے تو بکرا نہیں کتنا ملا کا دماغ خراب ہے بھائی کا جڑا ہوں بھائی جو کچھ بھی ہوتا پیا ہے ہوں جی اگر موٹے کی حکومت حق ہے تو پھر کیوں تھرنے پھر کیوں اٹھتے فیصلہ ہی حق ہے تعلیمی حق ہے قانونی حق ہے عدالت حق ہے حکومتی حق ہے تو فیصلہ کیوں بلا تو میرے جواب دے قوم کو تو انہیں بنایا نا موٹوں کی حکومت حق ہے اسلامی جمہوریہ ہے اسلام بیٹھے لو ہوں جو کریں پھر کیا کرنے بھائی مارو نہ ادھر دا نہ ادھر کا قوم کو پاس ادا نہیں رکھا تو ہم بھائی مانو قوم تے پیچھے لگ کھلوتی ہے جی بڑا عالم ہے بڑا عالم تو شیطان بھی ہے بڑا مومن نہیں اسلام بڑے عالم نہیں دیکھتا اسلام دیکھتے بڑے مومن پرہیزگار اسلام یہ بڑے عالم ویک کے تو مرے پہ ہیں بڑا عالم نہیں ویکنا بڑا عالم دیکھنا چشتی صاحب ہے کوئی کو جو رہے شہن شاہ خطابت جائے کتابت کتابت اندر قوم کو کوئی کوفر کی دودھ نہیں دے دسو یہ یہ جڑا باطل پاتر ہک نکے رکھ دے قرآن حق باطل کو نہ ملائے تو نہیں ہاں جی ملے گا نا یا نکلے گا عالم کتنا جاہل نے بھی پیو ابو جاہل نبی تسا ایک چیشتی صاحب نہ چھ مہینے رہو تھی آخو سا عالم مار گیا ساڈا ایک مطلب عام جہاں بندہ بھی مفت نہیں بولن دینا تو سید الانبیاء نہ رہ گیا ابو جاہل ساری زندگی سمجھے نہ رہ گئے رہے ابو جاہل کے یہ علم نال ابو جاہل جہالت گھٹے ہاں وہ نبی کی نگاہ نال ڈھکنی ہے بھائی مانا عالم نہیں ہے ابو جہل تسا تھا پاگل تھے خدا رسول نام ہر شاید پلے چھوٹ چھوٹ کے پیشاب ہے ہوں ہی پیشاب کو قبر عذاب اگ لگنی ہے بندے کو پیشاب سے چھٹے آنے کا جہے رب میں کنی غیرت پلیتی کے پیشاب نال کہ بندہ پیشاب سے چھٹے کا احتیاط نہ کرے تو اگ لا دیں قبر چ قرآن دا نالی سٹے رب نالی سٹے بےمان بولا اجا تو تدیا آلے میں میاں صاحب سارے کو کوئی شاید نہیں بچی اسان شاید نہیں گوا بیٹھے ہوں صرف سڈا وہ کان سے جس طرح روگیا کچا ہوا تو وہ کان کیا گیرے روگیا کیا چیٹے ہیں کان کیا میں چیٹا ان ماں کیا نام برادہ

اللہ تعالیٰ لا الہ آخر نال فرمائش آمن جی عمل نال ایمان ہوگا تو ایمان آمن سوال ہاتھ پہلے آئے آمن بعد چاہ ایمان ہو جائے گا عمل سوال تسا سا پاگل ہو تو پہلے عمل کو دیکھتے ہاں جی دیکھو کہ آپ دے سان پتا نہیں آپ چکان کے دے یہ سب بات مزے نے چکر جا رہے ہیں ہاں جی جو بندی ہے وہاں دیکھو بڑے آپ بڑے تبدیلیت بڑے فلاں کہ بے وقوفی ادا کی عبادت کام نہیں ہونی عقیدہ کام عقیدہ صحیح ہو سے تو پھر عبادت کی کام آ یہ عقیدہ صحیح کہانی تو کوئی چاہے عقیدہ اپنا نظریہ صحیح کرو ایک تارے کے سلاخ کے منکر سلاخ کے ان تارے نماز چھوڑی بندے فرض سمجھ گئے وہ نماز کی سزا چیسی لیکن جہنم جو نکل رہو سی جہاں منکر سلاد ہے فرضیت نماز کا انکاری ہے وہ تھوڑا نماز رات دن پڑھتا کرے تو ہمیشہ جاننا میں چلا نہیں یہ ہے عقیدہ ایمان عمل یہ ساری زندگی نماز کھڑا پڑے عقیدہ خراب ہے یہ جاننا میں چلے نہیں کرنا یہ عمل تر کی بدے عقیدہ ہی نہ صحیح ہے کہ یہ جہنم میں جوئے کہ نہیں نکل آؤ لیکن خدا بچا رہے جہنم جیسے ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں اربا سال جہاں میں پیارا بے نماز واسطے یہ حضور اثرات و سلام کے دور کے اندر صحابی ہے بندہ ہے وہاں کے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت نہیں دیتے پکن رکن بنا والا کوئی نہیں آپ صحابہ کو بھیجیں اور تشریف دیں گے میں چہرے کو منہ

یار چھوٹا نماز نہ پڑھتا کہ کتاب نہیں وقت بڑا اوکھا ہے بڑا پکنے والا وقت ہے ایمان بچاؤنا بڑا اوکھا ہے یاد رکھا ہے کہ ساری جماعت نماز ہی گئی نیوے فیصد میں نماز مسجد مچھلنا کھویا مدارا چھاجیں کوئی کرنے نکلے

ورنہ دین کی تبلیغ ہے تو شیر مسجد کیوں نہیں آئے جو بندی ہو مرزا کو بڑے بھی جا گیا ملا اس طرح نقطہ پکڑیا تو تاری تو جماعت ہی مکی جاتی ہے جیری مسجد جو بندی تیرا لائی بیٹھے وہ سارا پنڈ بھی آپ جو بندے رہے ہوں جو بندی آخر جہاں جو بندے مطلب ہے جو بندے والے اقائد رکھے نہیں نہیں قرآن فرمے دے قرآن کا اصول ہو رہے قرآن فرمے دے اگر کافر کو دو سمجھا تو پھر انہوں نے یعنی یاری کافر نہ لائی دیو بندی وہ ہے تیرا دیو بندی نہ یاری لئی کرے یہ نہ دیو بندی عقیدہ اپنے اپنا نہ اپنا دیو بندی کا آدمی کرے شیعہ نہ شیا کسی یاری جل لے دو دیو بندی آخو دیو بندی بنے تو دیو بندی بنے نہ عقیدہ اپنا تو دیو بندی دے بندی نال جی یاری لے سی وہ بندی شیا یاری لے سی وہ شیا دوستی حرام نکاح امامت علامت شبیتی بیر صحبت سلام کلام حرام بند بند ہاں تو سارا کچھ رشتے کی ناطے کی جنادے کی ہر شاید ہے کہ سنی ملے سب نہ نہیں ملے گا باقی سکا جلے نہیں عیسائی کے کنویں کا پانی پی آئے بندہ عیسائی کے کنویں کا پانی پی آئے تو وہ آخر نہیں جی میں یہ کنویں کا پانی نہیں پینا بھی عیسائی والا آ کے جی مسلمان اصل بگڑ گیا ہے یہ ہو گیا عیسائی ہر بلا سارے بڑھ گئی میں ہاں، میں کالا مننا مننا نہیں نہیں وہ ماں آخنا سارا کام وہی ہے جاگو مسئلہ مدارے مدارات سب چیزیں لینا تمہیں پتا نہیں دربار قبضہ ساجا کل پوتر سارے پڑھا دے کون تھے بات مذہب نہ اگر بندے ایک بندے خواب اٹھا خواب نہ ہو بندہ وقت ملا بہت کا وقت مرتا کیا تو ان کلمہ پڑا پڑا کے تو نہ پڑھے انہیں ابھی آج تک یہ کلمہ نہیں پڑھتا کیوں عمر فاروق صدیق پاک دشمن نال میں ایک دن بیٹھا رہا ہوں میں کلمہ نہیں پڑھا دیں گے تو کلمہ نہ ہر شاید میں ماری اقبال جرا کے نا کچھ تھا کچھ تھا مانا قتل کر لیا تو سانو ملیا قتل کر دیا اصل کو عالم آپ کو عالم نہیں ہے ابو جہل عالم یہ ہے جا چیشتی صاحب آ کے گزار کر آنکھ باطل میں جڑا کھوپی نے مجھ کا ملا دے دھد وہ کیون یار عالم ہے انہوں عالم آتی جن علم پڑھی بیٹھ ہے قرآن والے کما سلے ہمارے یا میرے اخبار اگر کھوتے کی کتاب لگا کہ نہیں قرآن کی بھی آدھے بادہ معلوم بادہ کی کھوتے کی کتاب جڑا ملاوے وہ عالم نہیں جڑا جدا کرے وہ عالم حق باطل میں یہ دنیا کے واحد عالم ہے جنہیں آدھے حق باطل کو جدا کرے منے نہ منے وہ گل میں تو کرنا وہ جی چیشتے نہ سنو کی نہ منو یہ گل چل رہی اگریزیں کنجرے باپوں کی سنو نہ سنو کیوں یہ چوبیواری کا برقا اگریز بچے نہیں ہیں وہ کچھی لے کھڑا ہے آزادیسو چک یہ میں نے پنجابی لوگ تقریر آخر جی وہ حضرت صاحب تھی گالیا نہیں کھا کرو میں کھا کروڑ نہ گالیاں تو تب لگتی ہیں آپ کو کہ آپ کی کڑیاں بیٹھ جاتی ہیں اگر کڑیاں اندر بیٹھتی ہو تو میں کہتا ہوں بے پردہ عورت وہ مسلمان نہیں ہو سکتی تو آپ کو آپ کی کڑی اندر بیٹھی ہو آپ کو کیا بڑھ ہے بہر ہوگی تو ننگے کو ننگا اگر کہا جائے تو خود ننگا ہو تو پھر اس کو کہنے سے غصہ لگے تو معلوم ہے ننگے ہونے سے غصہ نہیں کرتا وہ تو کہنے سے کر رہا ہے کرنا تھا اس واسطے شادی میں بھی میں یہ کرنا بھی کسی شادی سننا تھا کیا ایک ہزار بینڈ بازے نام ہے تو خوشی نہیں ہوتی ہے کیا تو میں کہوں فرض بتا یا سننا تھا کہ فرض بتا تو میں کہ تو نماز پڑھو ادھر دو ہوئے ادھر سو ہوئے تو فرض بھی خوشی دیا میں جب نماز پڑھو سو کنجر کی تبلے بازے لا دو کیونکہ خوشی تو تاری تبلے بازے ہوتی تو سر سننا شادی جدو کرو کنیا نہ نماز پڑھو جہاں کام دین کا کرو کنیا سارے میں چلسی رہے کوئی شاید پتا ہی نہیں آپ مسلمان بچے جب اس پتا لگتی کہ سارا حال بگڑ گیا پھر اصل آپ ہے تو ننگا کے نہیں میں کپڑے والا میں کپڑے والا آخو کپڑے کدو پانا وہ آخو نا گلو کپڑے پہ واسطے ایک دوجے کہ مسلمان کافر وکیل اخبار ہر طرح کا تعلیم اپنے آپ کو درس دیتی ہے جا بریلی ایک منہ تو الفی لے گئے توبہ کر کے سنو آخیا نماز کا ویکیا بریلی ہو آخیا یار نماز چلو نہ آ فلم چلو کہ فلم کو لے ٹکٹ مانگے یا نماز پڑھا ہاں، مولوی کا پتر ہے میں میرا پتہ نہیں شیر کسر سو رہا ہوتی وہ نماز پڑھیں گے بریلی کی مسجد دی ہوگئے تم جانا نماز جانے ہوگی میرا شیرا لکھا تو میں کہ یار نہ لوٹا نہ کوئی پیسے کھڑا ہے کی کریے نماز کے سامنے پانی آئے میں کہ مسجد بریلی میں لیا کیا ہو میں کہ اچھا یہ میں ملے آپ نے سڑک کیے تھے اتنے پرچی لا دے کوئی آ سی آدھو تو نہیں آ جا متا بھول کے نماز وہ اپنے آپ پڑھ لے سی میں بریلوی کی شادی ہو سی دو لت دین ہو سی پورے ٹبر کا فوٹو دے سی مووی والا لائن ہو سی دوسرے کنجانس فلم کا پورا سین ہوتی بریلی مسجد مدرسہ سنانا نہ نہ لوٹا میں قربان نہیں بریلی یہ ایسی ترقی کی ہے جو سارے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو یہ فکر فکر دین کی اللہ تعالیٰ یہ ذکر بنو پر فکر ہو یہ بنو تیخا کروا سارے فکر ختم اللہ کو میں تل کالم سال نادرے پہلے مثال نہیں کہ اکل والے فکر والے اکل والے تھی میاں صاحب بنی اللہ تعالیٰ دعا کرو ہے پریشانی نہ